فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق جب اپنے اعمال حج پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال حج سے فراغت کے بعد ذکر کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ عظیم عبادت پوری ہو گئی تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ مزدلفہ سے منا واپسی کے بعد جمرات کے پاس میلہ لگاتے اور اپنے آبا و اجداد کی شان میں قصیدے پڑھتے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو یاد کرتے اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کے فکری دہارے کی اصلاح کی اور انہیں تعلیم دی کہ وہ اللہ کو یاد کریں اس لیے کہ ذکر و شکر کا وہی اکیلا حقدار ہے اس لیے کنکری مارنے کے بعد جب حجاج قربانی بال مڈانے طواف زیارت اور صفا و مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر منا میں قیام پذیر ہو جائیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے استغفار اور کثرت ذکر کی نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کی طرف توجہ دلائی اس لیے کہ کثرت سے ذکر کے بعد دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے اور ان لوگوں کی مذمت کی جن کی زندگی کا مقصود اول دنیا کا حصول ہوتا ہے اور ان کی تعریف کی جن کا متمح نظر آخرت کی کامیابی اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ عربی لوگ عرفات میں اللہ سے دنیاوی فائدہ مانگتے اور آخرت کا کوئی ذکر نہیں لاتے بعض نے کہا کہ مشرقین عرب ایسا کرتے تھے کسی نے کہا کہ بعض مسلمان ہی ایسا کرتے تھے کہ اپنی دنیا سنورنے کی دعا کرتے اور آخرت کو فراموش کر جاتے انہی لوگوں کے حالات کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی یعنی آخرت کی کامیابی کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کریں اور اللہ انہیں معاف کر دے